حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی جفتی زائد پانی اور کاشتکاری کے لیے زمین کی فروغ سے منع فرمایا کہ ایک آدمی اپنی زمین اور اس کا پانی کسی کو بیچ دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چوہتر